حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اپنا کھانا یعنی غلہ وغیرہ ماپ لیا کرو اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتیس